تھا نظر ابن حارث کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا اللہ کی نافرمانی کا سے اس کے انجام بد سے اور قیامت کے دن کے آنے سے پچھلے زمانے میں پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں پر جو عذاب آئے تھے ان عذابوں سے تو اس بد نصیب نے ضد شرارت ہر دھرمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دل آزاری کے خاطر یوں دعا کی کہ اللہ ان کا نہ تنف فامطر علینہ حجارتم من اسما وکت نا بیاضا بن اے اللہ اگر یہ نبی حق پر ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر برسائیے اور وہ عذاب لا کر دکھا دیجئے جس عذاب سے یہ ہمیں ڈراتی ہے یا ابو جہل نے کہا اسقط علینا کسفم السما اگر ہم غلط ہیں تو آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دیے جائیں اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں عذاب نہیں دیا اور یوں فرمایا سأل سائل بعذاب واقع له دافع ایک بد دعا کرنے والے نے اپنے ہی اوپر بد دعا کی اور ایک ایسے عذاب کے بارے میں سوال کیا جو کافروں کے حق میں بہرحال قائم ہونے والا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ فرمائیں گے تو کوئی اس کو دفاع کرنے والا یا اس سے ان کو بچانے والا نہیں ہو سکتا من اللہ دل معارج یہ عذاب بڑے مرتبوں والے بڑے بلندی والے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جائے گا جس کی جانب فرشتے جاتے ہیں اور آتے ہیں قیامت کا دن یا آخرت کا دن وہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور یہ فرشتے اپنی روحانیت کی وجہ سے کہ ان کا جسم نہیں ہوتا اور وہ روحانی مخلوق ہیں تو وہ بآسانی چلے جاتے ہیں اور روزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے احکام لاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اگر انسان اپنے جسمانی وجود کے ساتھ وہاں تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے پچاس ہزار برس کا وقت درکار ہے مگر فرشتے اپنی روحانیت کی وجہ سے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اگرچہ کے آسمان سے پتھر گرائے جانے یا آسمان کے ٹکڑے ان پر برسائے جانے کی اپنے اوپر بد دعا کی ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شاہ ان کی طرح جلد باز ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت اپنے ہر کام میں حکمت اور مصلحت کو ملحوظ رکھتا ہے اور ابھی اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے میں اہل مکہ کو ہلاک کر دیا جائے کیونکہ اہل مکہ میں سے بہت سے لوگ آگے چل کر اسلام اور دین اور حق کی طرف رجوع ہونے والے اور جھکنے والے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول نہیں فرمایا لیکن ان لوگوں کا منشا اس دعا کا قبول ہونا بھی نہیں تھا وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ دعا قبول نہ ہو لیکن ان کی ضد انانیت اور اکڑ اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے کو برحق بتانے اور اپنے قوم کو ہدایت سے روکنے کے واسطے ایسی باتیں کہیں چنانچہ انہوں نے ایسی باتیں کہیں اور اس کا اصل منشا نبی کا جی جلانا اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصور جمیلا اے نبی آپ صبر کر لیجئے اور بہت حلم کے ساتھ ان لوگوں کی اس گستاخیوں کو برداشت کرتے رہیے جس وقت اللہ کو جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرے گا انہم یرونہ نہ بعید ان راہ و قریبہ صورت حال یہ ہے کہ جس عذاب کو یا جس قیامت کو وہ لوگ دور سمجھتے ہیں ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں اور وہ کوئی دیر کی بات نہیں ہے بہرحال اللہ کے حکم سے وہ نافذ ہونے والی اور قائم ہونے والی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو دیر سے سمجھیں تو دیر یا جلدی سے مطلب نہیں ہے مطلب اس سے ہے کہ وہ قیامت آنے والی ہے یا نہیں آنے والی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں سراحت فرما دی اور آتا آتیت اللہ رئی بفیحہ قیامت بہرحال آنے والی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے شک شبہ جو کرے گا تو وہ کر سکتا ہے لیکن بہرحال اس کو بھی اس کا سامنا کرنا ہے اور پچھلے لوگ کر رہے ہیں اپنی اپنی موت کا سامنا اور یہ لوگ بھی کریں گے اور وہ بڑی قیامت بھی جس کے بعد پھر زندگی ختم ہو جائے گی آنے والی ہے آ کر رہے گی اس دن یوم تکون سما کل محل اس دن آسمان پگھل جائے گا اور الجبال اور پہاڑ جو ہیں وہ اون کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے پھریں گے ولاس الحمیم الحمیمہ تیسری صفت قیامت کی یہ ہوگی کہ کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس لیے کہ اس دن دہشت کی وجہ سے ہر آدمی اپنے انجام سے ڈر رہا ہوگا تو اسے سب نظر آئیں گے سب کو پہچانے گا لیکن کوئی کسی سے بولے گا نہیں اور کوئی کسی سے اس کی حالت کو دریافت نہیں کرے گا اس لیے کہ اپنے حال کی پریشانی دوسرے حال کی دوسرے کا حال دریافت کرنے سے روک دے گی یہ بس اس وقت وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن یود یفتدی من عذاب یوم چوتھی کیفیت قیامت کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اس دن ہر آدمی اپنے بچاؤ اور اپنے نجات کے واسطے اپنے قریب ترین آدمی کو اپنے محبوب ترین چیزوں کو اپنی پسندیدہ ترین اشیاء کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے بچا لیں اور اس دن میری اولاد کو اس کے بدلے میں لے لیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازم بھی بنی وہ چاہے گا کہ اپنے بچوں کو فدیے میں دے کر اپنے کو بچا لے وہ صاحبتی ہی و اور اپنی بیوی کو اپنے فدیے میں دے دے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیجیے اور مجھے بچا دیجیے اپنے بھائی کو پیش کر دے گا کہ یہ میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دیجیے اور مجھے بچا دیجیے وہ فصیلتی لتی ہی تو اور وہ فیملی خاندان جس کے اندر وہ پناہ لیا ہوا ہوتا تھا یعنی ہر انسان کے لیے اس کا خاندان پشت پناہ ہوتا ہے اور مددگار ہوتا ہے تو وہ چاہے گا کہ میری پوری فیملی اور پورے خاندان کو جہنم میں ڈال کر مجھے بچا دیا جائے اور میری حفاظت ہو جائے وہ فل عرضی جمی جب دیکھے گا کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا تو وہ یوں کہے گا کہ اے اللہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو میرے فدیے میں قبول کر لیجئے مگر مجھے چھوڑ دیجئے اور مجھے بچا دیجئے لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کل ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیوں کسی کے بدلے کسی دوسرے کو عذاب دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا ان نہا لذا جس جہنم سے تجھے تمہیں اب ڈر لگ رہا ہے یہ تو کھال ادھیڑ لینے والی آگ ہے جو ہم نے تیار کی ہے مگر اس سے ڈرنے کا زمانہ گزر گیا اس سے ڈرنا تھا تو دنیا میں ڈرنا تھا اور جب دنیا میں تم اس سے نہیں ڈرتے رہے تو آج اس سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ بہرحال تمہیں گھسیٹے گی اور تمہاری کھال ادھیڑے گی نزا تشوا تمہیں جل بھون کے رکھ دے گی من و جما راوت ان اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت جہنم کی بیان فرمائی بہرحال جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اور نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی انہیں اللہ نے بتایا کہ ہمارا عذاب یا قیامت کا واقع ہونا وہ تمہاری چاہتوں اور تمہاری دعاؤں پر موقوف نہیں ہے ہمارے ارادے اور ہماری مصلحت کے مطابق ہے جب ہم چاہیں گے جس طرح ہم چاہیں گے مگر ہونے والا ضرور ہے یہ واقعہ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی چار خصوصیت بیان فرمائی ایک تو یہ کہ اس دن آسمان پانی کی طرح ہو جائیں گے بے حیثیت و ختم اور پہاڑ روئی کے گالوں یا اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے تیسری بات یہ فرمائی باوجود ایک دوسرے کو پہچاننے اور دیکھنے کے بھی کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور کوئی کسی سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں دکھائے گا اور چوتھی خصوصیت یہ ہوگی قیامت کے دن کہ ہر آدمی اپنے انجام کو دیکھ کر اپنے بچوں اپنے بھائیوں اپنی بیوی اپنے رشتہ دار اپنے دوست اور خاندان بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو فدیے میں دے کر بچنے کی کوشش کرے گا جو پاسبل نہیں ممکن نہیں لیکن وہ چاہے گا کہ ایسا ہو سکے تو ہو جائے یہ اس وقت میں دہشت کی کیفیت ہوگی اور پھر اس کے باوجود بھی جو جہنم میں جو جہنم کے لیے طے کر دیے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم سے اور اس کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بچنے والے لوگ کون ہیں تو بچنے والوں کا بھی کچھ تذکرہ کیا کچھ صفات بیان فرمائی کہ ان صفات کے حاملین کو اللہ رب العزت بچائے گا اور جہنم کے عذاب سے اس کی دہشت سے اس کی حدت اور شدت سے یہ لوگ معمون و محفوظ جنت کے اندر ہوں گے جن صفتوں کے آخر میں فرمایا فی جنات مکرمون یہ لوگ ہیں جو عزت کے باغات میں رکھے جائیں گے جہاں ان کی کوئی ذلت رسوائی پریشانی تنگی نہ روزی کی نہ امن کی نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی پہلی صفت بیان فرمائی کہ انسان یوں تو طبیعت کے اعتبار سے بہت جلد باز ہے نل انسان اخلی پہل اس کی حالت یہ ہے کہ ادامت سہ الشر شرجوا و ادامت سہ الخیر من اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے اور اگر اس کو خیر اور بھلائی کی بات پہنچتی ہے تو خیر سے رک جاتا ہے اور اللہ کا باغی بن جاتا ہے یہ انسان کا مزاج بن گیا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے تو اللہ کی شکایت اللہ تعالیٰ سے نا انصافی کا گیلا دعائیں نہ قبول کرنے کا شکوہ اور ہائے ہائے کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتوں کو بیان کرتے پھرتے رہنا اور اگر اللہ پاک اس کی مصیبت دور کر کے امن دے دیں سکون دے دیں تو پھر نمازیں چھوڑ دینا روزے نہ رکھنا خیرات نہ کرنا نیکی اور بھلائی کے کاموں سے دور ہو جانا اور بغاوت پر اتر آنا یہ انسان کی طبیعت ہے یہ لوگ تو جائیں گے جہنم میں البتہ المسلین جو لوگ نماز کے پابند ہیں الدین علیہ صلیم دا دائمون نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھار نہیں بلکہ الذين هم على صلاتهم دائمون جو دوام اور پابندی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز میں وہ نہ رمضانی قسم کے نمازی ہیں کہ رمضان میں پڑھ لیا اور رمضان گزر گئی تو چھوڑ دیا نہ جمعہ اور عید والے نمازی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا عید عید کو نماز پڑھ لی اور پھر چھوڑ دی بلکہ اللہ صلاحم دا روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنے والے اور وہ بھی پابندی کے ساتھ سال بھر عمر بھر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں یہ بچیں گے جہنم کی آگ سے اس لیے کہ نماز وہ عمل ہے جس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہوتا اس واسطے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جہنم سے بچیں گے تو وہ نمازی بچیں گے جو نمازی نماز کی پابندی کرنے والے ہوں اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پانچوں وقت اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہوں اور پانچوں نمازیں پڑھتے ہوں نماز کو ضائع نہ کرتے ہوں والذین ہم والذین فی اموالہم حق معلوم دوسری صفت جہنم سے نجات پانے والوں کی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں نماز کے بعد دوسرا عمل جو اسلام میں دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں اکسٹھ مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے عقیم الصلاح و آت الزکا عقیم الصلاح و الزکا یقیم و نصلاح ت جہاں بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر جوڑ کے کیا ہے اور فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں کہ جو ایک کے بغیر دوسرا اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوتا فرمایا کہ اگر کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو نماز معتبر نہیں ہوتی اور زکوٰۃ ادا کرے مگر نماز قائم نہ کرے تو زکوٰۃ معتبر نہیں ہوتی اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو لیکن ماں باپ کا نا شکرہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی معتبر نہیں ہوتی اور اگر ماں باپ کا تو بڑا شکر گزار ہو پر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا تو ماں باپ کی شکر گزاری بھی معتبر نہیں ہوتی تو یہ دراصل اللہ رب العزت نے ہمیشہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے اس لیے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ دونوں عبادتوں کو بندہ جمع کر دے کیونکہ انسان میں دونوں چیزیں محبوب ہیں ایک تو یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جسم کو مشقت میں نہ ڈالے لیکن جب وہ نمازوں کی پابندی کرے گا تو وہ ثبوت دے گا کہ اللہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ ان کی خاطر میں اپنے جسم کو مشقت میں ڈال لیتا ہوں اور دوسری چیز انسان کو جو محبوب ہے وہ مال ہے انح لحب الخیر لشدید شدید وہ مال کی محبت میں انسان بہت سخت ہے لیکن جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے خیر خیرات کرتا ہے تو وہ ثبوت دیتا ہے کہ مجھے مال بہت محبوب ہے اور اس کی جدائی گوارا نہیں لیکن اللہ اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اس کی خاطر میں مال کو بآسانی خیرات کر دیتا ہوں اور آسانی سے نکال دیتا ہوں تو یہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ دونوں صفتیں بتاتا رہے اور مسلسل دکھاتا رہے خیر خیرات بھی خوب کرے اور مال بھی اور اور اور عبادت بھی کرے تو پہلی صفت بتائی نماز پڑھنے والے صرف پڑھنے والے نہیں پابندی سے پڑھنے والے دوسری صفت جو اپنے مال میں ایک حق مقرر کر لیتے ہیں کس کے واسطے لسا والمحروم مانگنے والوں کے واسطے بھی اور حاجت کو چھپانے والوں کے واسطے بھی دونوں کا حق بنا کے رکھتے ہیں جتنا بھی کمائیں اس کمائی میں ایک حق فی اموالہم حق کن اللہ فرمانیں گے وہ اپنے مال میں ایک حق ایک حصہ بنا دیتے ہیں اتنے فیصد دس فیصد پانچ فیصد جیسی اس کی آمدنی ہو وہ مقرر کر لیتا ہے کہ اتنا تو میرا نہیں ہے اس مال کے اندر جو اللہ نے دیا ہے اس میں حق ہے کس کا حق ہے تو لسا علی والمحروم ان لوگوں کا بھی جو لوگ اپنی حاجت سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں پریشانی ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے ان کا بھی حق ہے اور جو لوگ اپنی پریشانی مخلوق کے سامنے پیش نہیں کرتے مگر برداشت کرتے رہتے ہیں ان کا بھی حق ہے مفسرین نے محروم سے مراد نہ مانگنے والے کو کہا ہے اور اس کا نام محروم اس لیے رکھا کہ اکثر ایسے لوگوں کو لوگ توجہ نہیں دیتے تلاش نہیں کرتے تحقیق نہیں کرتے معلوم نہیں کرتے حالانکہ خاندان میں بستی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی حاجت ان کو پریشان کی ہوئی ہوتی ہے مگر وہ کسی سے کہتے نہیں کسی سے بتاتے نہیں ان کی غیرت نفس اور ان کی خودداری اس کو چھپانے پر مجبور کرتی ہے تو ان لوگوں کو دینا بھی مالداروں کی ذمہ داری ہے پتا کیسے چلے گا تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ پتا چلے گا اس طرح کہ تم تعریفی ہوں لایس الناس الناسا الحافا ان کی الجھنیں ان کی فکریں ان کی تنگیاں اگر تم غور کی نظر سے دیکھو تو ان کی پیشانیوں پر دکھائی دیں گی اور مگر وہ لوگوں کے سامنے لگ لپٹ کے مانگتے نہیں سوال نہیں کرتے مگر ان کا حال بتاتا ہے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے اندر تو آج مسلمان ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے مسجدوں کے اندر بھی اس زمانے میں مسلمان مسلکوں کے اعتبار سے آتے ہیں جماعتوں کی تقسیم کے اعتبار سے آتے ہیں کبھی کہنے والے نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بتانا یہ چاہا تھا حالی نے کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ مسجد کے باہر چاہے کتنے ہی گروہ ہوں کتنے ہی خاندان ہوں کتنے ہی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہوں کتنی ہی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوں کتنے ہی مسلکوں میں بٹے ہوئے ہوئے ہوں لیکن جب نماز ہوتی ہے تو وہ سب مسلمان بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہو جاتے ہیں لیکن آج تو حال یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو بھی اپنی تفریقوں اور تقسیموں کو لے کر آتے ہیں اس لیے مسجد میں آنے کے بعد بھی کسی کو سلام کرتے اور ہاتھ ملاتے ہیں اور کسی سے بچ کے نکل جاتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں نہ ہاتھ ملاتے ہیں یہ مسلمانیت نہیں ہے مسلمانیت یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے حق میں بچھ جائے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وقف جنا من منی اے نبی جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں آپ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دیجیے جب نبی کو یہ حکم دیا گیا ہے تو مسلمان مسلمان آپس میں اپنے بازو ایک دوسرے کے لیے کیسے نہیں جھکا سکتے لیکن نفسانیت جب آ جاتی ہے تو دین کا نام لے کر نفس پرستی چلتی رہتی ہے اور خدا کا نام لے کر شیطان کی بندگی کی جاتی ہے اس وجہ سے جب مسلمان ایک دوسرے کو نظر بھر کے دیکھتے بھی نہیں اور محبت سے ایک دوسرے پر نگاہ بھی نہیں ڈالتے تو ان کو کیسے پتا چلے کہ اس کی پیشانی پر خوشحالی نظر آ رہی ہے یا تنگ دامانی نظر آ رہی ہے پریشانی نظر آ رہی ہے وہ دیکھتا ہی نہیں تو اس کو کیسے پتا چلے گا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جماعت کی نماز اسلام میں جن مسلحتوں سے لازم کی گئی ہے اس میں ایک مسلحت یہ بھی ہے کہ بستی کے محتاجوں کا بستی کے بیماروں کا بستی کے پریشان حالوں کا پتہ چلے جب وہ آئیں گے تو انہیں دیکھ کر ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ان کے رہن سہن کو دیکھ کر ان کے چہروں کے اوپر ان کی کیفیتوں کو پڑھ کر پتہ چلے گا کہ فلاں ضرورت مند ہے فلاں محتاج ہے اعانت کا فلاں کسی مقدمے میں گھرا ہوا ہے فلاں کسی روزی کی پریشانی میں پڑا ہوا ہے فلاں کے گھر میں کوئی الجھن چل رہی ہے یہ سب پتا چلے گا اور جب پتا چلے گا تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا موقع ہوگا اور پھر جو پابندی سے آتا ہے وہ نہیں آیا تو نہ آنے کی کھوج کی جائے گی اور جب پتہ چلے گا کہ بیمار ہے تو تیمارداری کا ثواب حاصل کیا جائے گا اور عیادت کا ثواب حاصل کیا جائے گا اور اگر پتہ چلے کہ محتاج ہے تو محتاجی دور کرنے کا فریضہ ادا کیا جائے گا یہ احسان نہیں یہ مسلمانوں کے پر فرض ہے کہ وہ کمزوروں کی مدد کریں اور ان کی مصیبتوں کو دور کریں یہ فریضہ ہے یہ کسی پہ احسان نہیں تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور یہاں بتایا کہ جہنم کی آگ سے بچنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں فی اموالہم حق ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں اس مقررہ حصے کو اس لیے نہیں استعمال کر لیتے کہ بھائی کوئی حاجت مند آئے گا تو اس کو دینا ہے اور کسی حاجت مند کو میں تلاش کر لوں گا تو اس کو دینا ہے دونوں کو دینا ہے لسا علی محروم بیوم الدین حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل اللہ اور بزرگان دین کے جو طرز عمل ہوتے ہیں وہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے آسان شکلیں فراہم کر دیتی ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر و قرآن اور پاکستان کے مفتی اعظم گزرے ہیں انہوں نے فرمایا ایک دفعہ کہ میرا معمول شروع سے یہ ہے کہ میں اپنی آمدنی کا دس فیصد حصہ علاحدہ کر دیتا ہوں اس پر کہ یہ میرا نہیں ہے بلکہ اہل حقوق کا ہے جن کے حق ادا کرنا میرے ذمے ہے اس کے لیے میں اس کو علاحدہ کر دیتا ہوں اور علاحدہ کر کے فرمایا کہ میں نے تھیلیاں بنا کے رکھی ہیں چھوٹے چھوٹے بٹوے بنا کے رکھے ہیں ایک پر لکھ دیا ہے سل رحمی اور ایک پر لکھ دیا ہے غربا کا حق اور ایک کے اوپر لکھ رکھا ہے مدارس مساجد کا تعاون اور ایک کے اوپر لکھ رکھا ہے اپنے بال بچوں کی خدمت جیسے جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ ان میں خرچ کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے ایسے میں نے دو چار تھیلیاں بنا لی ہیں اور ان پیسوں کو اس میں تقسیم کر کے ڈال دیتا ہوں فرمایا کہ تنخواہ ملتی ہے تو بھی اتنے پیسے ان تھیلیوں میں ڈال دیتا ہوں اور اگر کوئی مجھے دس روپے ہدیہ دیتا ہے تو میں اس کی بھی تقسیم کر کے ان تھیلیوں میں ڈال دیتا ہوں کسی بھی میری آمدنی میں سے میرا اتنا فیصد مقررہ وہ ان تھیلیوں میں چلا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس انتظام کا یہ تو بس ایک انتظام ہے آپ پوچھنے لگیں کہ قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہیں تو ایسے عقل کے مفلسوں کو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے یہ ایک انتظام ہے حسن انتظام ہے کہ آدمی نے جب ایسا کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا تو حضرت فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میرے گھر میرے اولاد آتی ہے جی چاہتا ہے کہ ان کی کچھ خدمت کروں تو ان کی خدمت کی تھیلی میں کچھ پڑا ہوا ہوتا ہے میں اس میں سے ان کو دے دیتا ہوں اور جب کوئی مسجد مدرسے سے تعاون مانگنے کے لیے آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ حصہ لوں تو وہ تعاون کی تھیلی میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے میں اس میں سے حصہ لے لیتا ہوں اور اس میں بھی شریک ہو جاتا ہوں جب کوئی محتاج آتا ہے اس کو دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی حاجت مند اور کوئی مدد چاہنے والا میرے پاس آیا ہو اور میرے پاس تھیلی میں کچھ نہ نکلا ہو جو بھی موجود ہوتا ہے اللہ کی رضا کے واسطے اس میں حصہ لے لیتا ہوں اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا تو اس کی بدنظمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ادھار شروع ہو جاتا ہے اب وہ غریبوں کی کہاں مدد کرے گا اپنا ہی گھر نہیں چلا پاتا وہ کہاں لوگوں کے حقوق ادا کر سکے گا اس لیے انسان حسن انتظام سے ہر اچھے بڑے سے بڑے کام پر قابو پا لیتا ہے یہ ایک مثال ہے اچھے انتظام کی کہ اچھا انتظام کیا اور اتنے بڑے مسئلے پر قابو پا لیا کہ کبھی کسی دین کی ضرورت میں پریشانی نہیں ہوئی افسوس نہیں ہوا کہ بھئی ہم کچھ حصہ نہیں لے سکتے تو اس کا افسوس اس کو ہوتا ہے جس کا بے انتظام خرچہ ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے کیسے صرف ہوتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب اس کے پاس نہیں اور کوئی انتظام اس کا نہیں تو ایسے لوگ کبھی اس حکم پر عمل نہیں کر پائیں گے اپنا بھی ایسا نظام بنا لینا چاہیے جس سے ہم ہمیشہ خیرات کرنے کے موقف میں رہیں چاہے تھوڑی مقدار میں مقدار اللہ نہیں دیکھتا لیکن کرنے کے موقف میں رہیں ایسا اپنا انتظام کر لینا چاہیے تیسری صفت ہے بیوم الدین جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اسے جھٹلاتے نہیں چوتھی صفت ہے من مشفقون جو ہمیشہ اپنے رب سے پکڑے جانے کا ڈر رہتا ہے خوف زدہ رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے قرآن تو بتاتا ہے کہ ایمان والے اعمال صالحہ کر کے اس پر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ ناقابل قبول نہ ہو جائیں اور نافرمان لوگ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتے رہنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے اچھے کام کر کے بھی ڈرتے رہو پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ یا نہیں قبول ہوں گے اور گناہ کے بعد تو ڈرتے رہنا ہی چاہیے مسلمانوں کو اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے ان عذاب ربهم غیر معمون اس لیے کہ اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ غیر معمون ہے یعنی کوئی اس سے محفوظ نہیں اور کوئی اس سے بچنے کی گارنٹی نہیں رکھتا کہ بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے اس لیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے پانچویں بات یہ بیان فرمائی حافظون جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ناحق اس کا استعمال نہیں کرتے قوت شہوانیاں قوت بہیمیاں اور قوت نفسانیاں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں ان قوتوں کا استعمال اپنے موقف پر اور اپنی جگہ پر کرنا انسانیت ہے اور اس کا اپنی جگہ سے ہٹ کر استعمال کرنا جانور پن ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ہاں اپنی بیویوں کے لیے یا اپنی باندیوں کے لیے استعمال کر لیں تو ان نہ غیر ملومین اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ یہ تو خود اللہ کا دیا ہوا حق ہے اور یہ حلال طیب ہے فمنی تغاورا ازالکا جو جائز جگہوں سے ہٹ کر کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو فلا اکہم العادون یہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ نہیں فرمائے گا وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں اور دہکا رہے ہیں ساتویں بات فرمائی راعون یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں یعنی جب ان کے پاس کوئی کوئی امانت رکھا دے مال امانت رکھا دے جائیداد امانت رکھا دے یا ان کے پاس کوئی شخص اپنی بات امانت رکھا دے تو کبھی یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے عہد کہتے ہیں آپس میں طے شدہ کسی بات کو وعدہ بھی اسی میں داخل ہے معاہدہ بھی اسی میں داخل ہے جو بھی اگریمنٹ ہو دو آدمیوں کے درمیان میں یا چند آدمیوں کے درمیان میں تو اگر جہنم سے بچنا ہے تو یہ صفت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اس کی رعایت کریں کریں یعنی عہد کو توڑے نہیں وعدہ کی خلاف ورزی نہ کریں اور امانت کے خلاف میں خیانت نہ کریں اس کے بعد فرمایا والذین بشہاداتہم قائمون اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادت پر قائم رہتے ہیں یعنی انسان گواہی دے کر گواہی سے مکر نہ جائے پہلے تو گواہی جھوٹی نہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ و شہادت و او کما تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں خبردار ہو جاؤ جھوٹی گواہی دینا اللہ نے شرک کے برابر قرار دیا ہے اس لیے پہلے تو مسلمان گواہی دینے سے پہلے ہزار دفعے سوچ لیتا ہے اور پھر گواہی دیتا ہے لیکن جب گواہی دیتا ہے تو ناحق اس سے مکر نہیں جاتا تو الدین شہادات ہم قائمون جو لوگ اپنی گواہیوں اور شہادتوں پر قائم رہتے ہیں والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اس کے بعد ان دس صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا الا فی جنات مکرمون جہنم کی اس دہشت اور اس شدت اور آگ کی لپٹ اور, اور جھلسا دینے والی اور کھال ادھیڑ لینے والی جہنم کی آگ سے وہ بچے ہوئے رہیں گے جن میں یہ دس صفات پائی جاتی ہیں اور یہ دس صفات مجموعی طور پر پورے دین اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں اس میں معاملات کی صفائی بھی آ گئی اس میں معاشرت کی صفائی بھی آ گئی اس میں اخلاق کی صفائی بھی آ گئی اس کے اندر مالی عبادت بھی آ گئی اس میں بدنی عبادت بھی آ گئی اس کے اندر سماج کی خدمت بھی آ گئی اس میں اللہ رب العزت کی بندگی بھی آ گئی سب ان دس دس صفات میں آ گئی یہ دس صفات ان اسلام کے تمام شعبوں کی نمائندگی کرتے ہیں جب اس میں آدمی کامل ہو جائے گا تو اولا فی جنات مکرمون یہ بڑی عزت کے باغات میں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں رکھیں گے نزول من غفور الرحیم بڑے بخشنے والے مہربان رب کے میزبان میزبانی ہوگی اور یہ اس کا مہمان بن جائے گا اور ظاہر ہے اللہ علیم و خبیر اور قادر مطلق فاطر السماوات والارض کی میزبانی کتنی عظیم الشان میزبانی ہوگی اس کا اندازہ آدمی اس دنیا میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں تاکہ جہنم کی ناقابل تحمل شدتوں سے اور عذابوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اور نظر بن حارث ابو جہل یا ان جیسے گستاخوں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کے مقابلے میں ڈھیٹ بن جانے سے اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت بن جائے حفاظت نصیب فرمائے اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا الحمد للہ رب